بینگ ریکارڈیڈ جتنی بھی کتاب ہیں ان سب میں ایک چیز آپ کو یہ ملے گی یہ تو درس نظامی کی کتاب اس اعتبار سے کہا بھی جا سکتا ہے کہ بالکل جب کوئی آدمی علوم و فنون سے فارغ ہو جائے تو پھر اس کتاب کو پڑھاتے ہیں لیکن سبقن سبقن یہ خارج اوقات میں پڑھاتے ہیں یعنی اس اعتبار سے کہ یہ وفاق المدارس کے نصاب میں شامل نہیں ہے تو اس اعتبار سے درس نظامی کی کتاب ہے بھی اور نہیں بھی ان ساری کتابوں میں جتنے بھی مصنفین ہیں وہ ظاہر ہے کہ انسان اور کوئی بھی آدمی جب کتاب لکھتا ہے تو بہت مرتبہ دلائل کے اعتبار سے اس میں علمی طور پر اختلاف کیا جا سکتا ہے صرف اللہ کی کتاب قرآن ہی کا یہ مقام اور اس کی شان ہے کہ جو کچھ حق تعالی شانو نے فرمایا بالکل صحیح اور بالکل درست ہے اور اس پہ کوئی آدمی تبصرہ بھی کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا میرے نزدیک یہ صحیح ہے تو بھی ایک طرح کی بے ادبی ہے کیونکہ ہم تو اس مقام کے بھی نہیں ہیں کہ حق تعالی شانو کے لیے تصدیق کر سکیں اس نے جو کچھ فرمایا ہے تو سچ ہے مگر کبھی یہ بات کرنی پڑتی ہے اور قرآن کریم کو چھوڑ کے باقی جتنی بھی کتابیں علمی اعتبار سے حتیٰ کہ قرآن کی تفسیر پر علمی اعتبار سے اعتراضات ہوتے ہیں اس انسان نے یہ لکھا ہے اس کی روایت قابل ترجیح ہے یا نہیں ہے فلاں آدمی نے یہ لکھا ہے اور اس کی شرح میں اس چیز کو انہوں نے بیان کیا ہے اس چیز کو بیان کیا جائے یا نہ کیا جائے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے اس کا بڑا نام ہے لیکن اس کے باوجود ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کئی مقامات ہیں جن پر انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ معاملے درست نہیں حنفی فقہ میں ہدایہ کی شرح ہے فتح القدیر اور صاحب فتح القدیر رحمت اللہ علیہ بڑا مقام ہے ان کا لیکن جہاں انہوں نے خمس پر بحث کی ہے پانچویں حصے پہ زکوٰۃ پہ بحث کی ہے وہاں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے طلاق کے مسئلے میں جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں یہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ بہت زیادہ قابل اختلاف ہے اور اختلاف کرنے کا حق بنتا ہے مگر کون اب فت القدیر پڑھتا ہے اور کس کو پتا ہے کہ ابن حمام نے کیا لکھا ہے تو ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جس سے علمی بنیاد پر اختلاف کیا جاتا ہے تو مصنف جو کچھ کہتا ہے اس میں ایک تو اس کا ادب و احترام رہنا چاہیے مگر یہ کہ جب آدمی کتاب پڑھا رہا ہو تو ان کی جو بھی تسامم اور جو بھی انہوں نے کوئی ایسی بات لکھ دی ہے اپنے طور پہ صحیح لکھی علمی اختلاف ہو تو اس اختلاف کو ظاہر بھی کر دینا چاہیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جد اللہ ابالغا میں چند مقامات ایسے ہیں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے ان کے اپنے علمی اعتبار سے چاہے درست ہو لیکن وہ مانا نہیں جا سکتا ان کی جب بھی کوئی شرح لکھ کوئی بحث کرے گا علمی اعتبار سے تو وہ اس سے اختلاف کرے گا یہاں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور نسبت اور حدیث میں جو ان کا بلند مقام تھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ اور مدینہ منورہ میں جو پڑھے تھے اور پھر ان پر جو اثر تھا اپنے اساتذہ کا اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک کا اس وجہ سے انہوں نے حدیث کو سب سے افضل علم قرار دیا اس کی تعویل اور توجیح کرنی پڑتی ہے وغیرہ سب سے افضل علم وہ قرآن کریم کی تفصیل ہے کیونکہ اللہ کا کلام جس طرح سب سے افضل ہے حدیث کے مقابلے میں خدا کی کتاب اعلیٰ اور اولا درجہ رکھتی ہے اسی لیے یہاں تک لکھا گیا کہ اگر فکار نے لکھا ہے کہ لائبریری ہے اور کتابیں اگر طے بتہ رکھی جائیں تو ان کا کہ قرآن کریم اس کی تفسیر کو حدیث سے اوپر لانا چاہیے کیونکہ اس کا ادب اور احترام کا تقاضا تو سب سے اچھا علم قرآن کریم کی تفسیر کا کیونکہ قرآن کریم اللہ تعالی نے جو کچھ کہا ہے ایک ایک حرف سے بات کہیں سے کہیں جا پہنچتی ایک ایک نقطے سے بات کہیں سے کہیں جا پہنچتی پھر اس کی پھر کس قرآت میں کس نے اس کو کس طرح پڑھا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کیا ہے فلاں کی روایت رام حفظ رحمت اللہ کی روایت کیا ہے ورش کی روایت کیا ہے اب یہ ہمارے زمانے میں ایک نیا اتنا اٹھا ہے بہت بڑا اور وہ یہ کہ ایسے گمراہ پیدا ہو گئے ہیں جو کراطوں کا انکار کرنے لگے وہ کہتے ہیں قرآن صرف اور صرف امام حفظ رحمت اللہ علیہ کی کراط ہے جو حرمین شریفین میں پڑھی جاتی ہے یہاں پڑھی جاتی ہے دو چیزوں کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ یہ کبھی بھی دجلا کے پل سے بھی پار نہیں جائیں گی ان لوگوں کی باتیں ایک امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اور ایک امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن اور عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے رابی تھے امام حفظ اور حفظ کی کرا اس وقت دنیا میں اکثر و بیشتر امت میں یہی پڑی جاتی ہے نبے فیصد کے قریب مسلمان یہی پڑتے تو ان لوگوں نے یہ ظلم کیا کہ وہ کہتے ہیں اور کوئی کراط ہی نہیں ہے اگر یہ افریقہ گئے ہوتے اور اگر یہ سوڈان گئے ہوتے اور اگر یہ صومالیہ کے لوگوں سے ملے ہوتے تو امام ورش رحمت اللہ علیہ کے کراط میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں قانون کی قرآت میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں مکہ مکرمہ میں حج میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم اسے یوں پڑھتے ہیں تو ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کس کی کراط ہے انہوں نے کہا رحمت اللہ علیہ کی کراط ہے تو ان سے کہا گیا کہ ہم لوگ کیوں پڑھتے ہیں ان کا تم بھی ٹھیک پڑھتے ہو ہم بھی ٹھیک پڑھتے ہیں دونوں طرح اقبال صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات نازل نہیں ہیں تو اب بھلا بتاؤ جو امت کے وہ آٹھ دس فیصد صحیح پانچ فیصد صحیح دو فیصد ہی صحیح وہ جو قرآن کریم پڑھتے ہیں نماز میں روزے تراویح میں اور اگر یہ کہیں کہ اس کے رات کے علاوہ سب کچھ باطل ہے معاذ اللہ نہ ان کی نمازیں صحیح ہیں نہ ان کا قرآن صحیح ہے بلکہ ان کا قرآن کو کسی اور طرح پڑھنا بھی تو کفر ہو جانا چاہیے یہ اب گمراہی شروع ہوئی ہے پہلے کراطیں سب تھیں اور خاص طور پہ ملتان جو تھا یہ تو کراطوں کا مرکز تھا ملتان میں اتنے قاری تھے اتنے قاری تھے کہ تیسری صدی ہجری میں جو آئے ہیں یہاں پر ملتان میں مسلمان اور جنہوں نے یہاں تاریخ لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہر طرف امام ورش رحمت اللہ علیہ کی کراط سے قرآن پڑھا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ملتان مرکز بن گیا ہے پورے ہندوستان کا کراطوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنا علم ملتان میں رکھا تھا اور واقعی بہت بڑے بڑے ائمہ سے جو ملتان آئے اور انہوں نے کراط کو رائج کیا وقت کے ساتھ ساتھ امام حفظ رحمت اللہ علیہ کی کراط چل پڑی تو سب سے افضل علم تو اس اعتبار سے قرآن کریم کا علم ہے کہ قرآن میں قرآتیں اور یہ علم اسی لیے جو متقدمین تھے وہ قاری اس انسان کو کہتے تھے جس میں بنیادی طور پر چار علوم پائے جائیں ایک تو اس نے حفظ کیا ہوا قرآن کریم کو دوسرا علم جو ضروری تھا اس کو ساتوں دس کی دس کراطوں کا علم ہو تیسرا علم جو وہ کہتے تھے کہ اس سے رسم الخط کا علم ہونا چاہیے کہ رسم الخط جو ہے اس کے تابع ہے کراط رسم الخط ہے ویسے جیسے لکھا جاتا ہے پڑھا جائے گا اور چوتھا علم تجوید کا تھا یہ چار علوم جس انسان کو آتے تھے کراطوں کا اختلاف جانتا تھا رسم الخط کے قرآن کو کیسے لکھنا ہے اس لیے قرآن میں آپ کبھی رسم الخط دیکھیں نا تو یہ کئی جگہ پر مختلف آپ غور سے دیکھیں گے تو ابراہیم کا لفظ ہے یہ دو نقطوں کے ساتھ بھی لکھا ہوا ملے گا اور ابراہیم ایسے بھی ملے گا کہ اس میں دو نقطے نہیں ہیں ہاں کے اوپر کھڑی زبر ڈال دی اگر آدمی ویسے پڑھے تو ابراہم بنتا ہے ابراہیم بنتا ہی نہیں یا ہے ہی نہیں لیکن فراق حضور اقبت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول چلی آئی ہے اس لیے اسے پڑھتے ہیں بہرحال تو اس لیے قاری ہو جو حافظ بھی ہو کراطوں کا علم بھی اسے پورا آتا ہو تجوید بھی پڑھا ہوا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا علم اس کو وہ کہتے تھے کہ رسم الخط بھی اسے پتا ہو تو تب وہ قاری بنتا ہے اور ہمارے زمانے میں قاری بس ایک ہی چیز ہوتی ہے وہ حافظ ہو نہ ہو اس سے کراطوں کا کوئی خبر ہو نہ ہو اور رسم الخط تو بہت دور کی بات ہے کتنے لوگ رہ گئے ہوں گے جاننے والے اگر آواز اچھی ہے تو وہ قاری ہے بس اب اتنا علم ہو گیا کہ آواز اچھی ہے تو کاری ہے حالانکہ وہ ایک اضافی خوبی ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے کسی کے جس میں کون سی ایسی بات مطلب خدا نے خوبی رکھی ہے ایک آدمی میں الحمد اچھی بات غیر اختیاری چیز ہے نا تو غیر اختیاری چیزوں پر فضیلت کی بنیاد کیسے رکھی جا سکتی ہے تو اس لیے یہ قرآن کریم کی جو جو علم ہے بہت وسیع ہے بہت زیادہ ہے اس کی اصل حقیقت یہ ہے اور اس کے بعد حدیث کا نمبر آتا ہے لیکن حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو چونکہ حدیث سے شغف زیادہ تھا اس اعتبار سے اور اس کی توجہ ہم کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ عملی زندگی میں حدیث کا علم چونکہ عام طور پر پایا جاتا ہے اور اس کی ضرورت زیادہ پیش آتی ہے اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو تفسیر پر بھی ترجیح کہ تفسیر کا تعلق عام روز مرہ کی زندگی سے نہیں ہوتا وہ ایک علمی چیز ہے بہت اچھی ہے حدیث کا تعلق بار بار پیش آتا ہے جوتا پہننا ہے تو کیسے پہننا ہے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہنے تھے تو کیسے پہنے تھے کیا چیز کیسے کی تھی نماز کیسے پڑھی تھی روزے کیسے رکھتے تھے یہ چیز کیا تھی یہ چیز کیا تھی ہر ہر چیز میں چونکہ حدیث کا معاملہ یا ریفرنس آتا ہے تو عام عوام کے اعتبار سے یہ علم چونکہ زیادہ مفید ہے اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ دینی علوم جو ہیں یقینی علم جو حاصل ہوتا ہے اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علوم دینیا کو یقینی فرمایا یقینی اس لیے کہا یہ لفظ کہ انسان علم حاصل کرتا ہے حواس کے ذریعے آدمی کو پتا چلتا ہے گرم سرد کا اور اور آدمی کو پتا چلتا ہے کہ انسان کس چیز کو چھوتا ہے اس سے سونگتا ہے اس سے حواس سے پتا چلتا ہے نا کہ اس یہ چیز کیا ہے اور علم کا دوسرا بلکہ یہ حواس کے بھی اوپر جا کر عقل ہے جو فتوا دیتی اگر ہاتھ بے حص سو جائے سن کر دو اللہ تعالی معاف کرے کسی کو فالش ہو جائے تو اس کا ہاتھ چاہے آگ میں ڈال دو برف پہ رکھ دو اسے پتہ ہی نہیں اس لیے کہ اس کے بعد جو عقل فتوا دینے والی ہے کہ یہ کیا چیز ہے وہ عقل کا اور اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے تو سے خمسہ کے ذریعے آدمی علم حاصل کرتا ہے اور جو علم پھر جاتا ہے پلٹ کے دماغ میں اور دماغ فتوا دیتا ہے کہ کیا چیز ہے یہ شعر ہے ریچھ ہے قالین ہے میز ہے لاؤڈ اسپیکر کیا چیز ہے سب کچھ انسان کی عقل بتاتی اور بعض اوقات عقل انسان کی گم ہو جاتی ہے جب عالم بدل جاتا ہے تو حکم بدل جاتا ہے اس دنیا ہی میں ہو جاتا ہے خواب کے عالم میں چلے جاؤ حکم بدل جاتا ہے ایک آدمی نے چوری کی خواب میں اب اس کو کہا کیا کہا جائے کچھ بھی نہیں بدل گیا نا حکم اس کا بدل گیا اس عالم میں کوئی چیز کھل جاتی ہے اس پہ کوئی چیز دیکھتا ہے اب اس عالم کے بدل جانے کی وجہ سے جو حکم تھا وہ اس دنیا میں نہیں لگایا جا سکتا خواب کے احکامات خواب ہی کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ بھی علم کے حصول کا ایک ذریعہ ہو جاتا ہے اللہ کا کشف ہے الہام ہے خواب ہے اور ان میں جن چیزوں سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے سب سے زیادہ غالباً غالباً اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی ترتیب میں اگر چف کا کہا آپس میں بھی اختلاف ہے لیکن غالباً سب سے اچھی چیز جس سے علم حاصل ہوتا ہے وہ خواب ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی ضرورت صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ نبوت کے چھیالیسواں حصہ ہے اور ایک جگہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا یہ نبوت کا تیسواں حصہ ہے مختلف روایات میں مختلف الفاظ ہیں لیکن نبوت کا حصہ چونکہ اسے فرمایا ہے اس اعتبار سے علم حاصل ہوتا ہے حواس سے عقل سے خواب سے اور خواب کے بعد پھر دوسری چیز یا یہ چوتھی چیز سمجھ لیجیے الہام ہے الہام سے علم حاصل ہوتا ہے اور الہام ایسی بھی ہو جاتا ہے اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں الہام ایسی بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کوئی بات کہتا ہے بغیر دماغ کے تعلق کے یہ الہام ہے دماغ کی بات نہیں ہوتی بے اختیار کہتا ہے کہ یہ مر جائے گا اور ہوتا وہی ہے مر جاتا ہے وہ بے اختیار کہتا ہے کہ اس کام کو یہ نہ کرو خود بھی سوچتا ہے میں نے یہ کیوں کہا اور اس کی حقیقت اتنی سی ہے کہ اللہ کا کوئی فرشتہ کوئی غیب کی مخلوق خدا کی طرف سے اس سے آ کے ہم کلام ہوتی ہے تو بغیر رویت کے بغیر دیکھنے کے یہ چیز خود بخود اس کے دل میں آ جاتی ہے اور دل سے زبان پہ آ جاتی ہے وہ بھی اختیار سے کیا گزرتا ہے اور پھر اس سے پوچھے کہ کیا دلیل ہے کوئی دلیل نہیں کیوں کہا تھا پتا نہیں کیوں کہہ دیا تھا کبھی کہتا ہے غلطی ہو گئی پتا نہیں یہ کیا کہہ دیا معاذ معذ اللہ یہ باتیں پاگلوں کی نہیں دیوانوں کی نہیں کر رہے کہ جو بغیر سوچے سمجھے کوئی بول دے مطلب جس انسان کو واقعی اللہ نے کوئی مقام عنایت فرمایا ہو اور پھر وہ کبھی بات کہہ دیتا ہے بغیر دماغ کے زبان کے تعلق کے تو وہ الہامی چیز ہو جاتی ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ فرشتے باتیں کرتے تھے ہوئے ہیں اور آپ نے فرمایا میری امت میں یہ عمر رضی اللہ عنہ ایسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایسے ہی تھا معاملہ پھر تیسری چیز فراست آ جاتی ہے فراست بھی ایسی چیز ہے جس سے علم حاصل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ نفیزہ نکل آیا کل اور اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو فراست سے کام لیتے ہیں فراست کا مطلب انسان عقل ہوش حواس کوئی چیز دیکھتا ہے پھر اس سے ملتی جلتی کوئی چیز دیکھتا ہے تو حکم لگا دیتا ہے کہ یہ ہو جائے گا یہ ایسی چیز ہو جائے گی اس کو الہامی طور پہ بتا دیا جاتا ہے یہ چیزیں دونوں عمر رضی اللہ عنہ میں جمع ہو گئی فراست بھی اور الہام بھی ان کا الہام اس درجہ درست تھا کہ قرآن کریم کی کئی آیات ان کے ان کے کہنے کے مطابق جب اس کے مطابق وہی نازل ہو گئی <laughs> وہ الہام ان کا ایسا تھا اور آخر پہ نمبر آتا ہے کشف کا اور کشف میں وہ چیز صورت دکھا دی جاتی ہے کہ یہ چیز ہونی تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نفس کی پاکیزگی سے حاصل ہو جاتی ہیں بلکہ یہ نہ یہ یہ کہیے کہ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نفس کی صفائی سے حاصل ہو جاتی ہیں اور شریعت میں مطلوب نفس کی صفائی نہیں نفس کی پاکیزگی نفس کسی انسان کا پاک ہونا الگ چیز ہے صاف ہونا الگ چیز ہے جتنے شدید مجاہدے میں زندگی گزارے گا اتنا ہی نفس صاف ہو جائے گا پاک نہیں ہوتا یہ بڑے کام کی بات ہے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگوں کو یہ مقامات حاصل ہو جاتے ہیں اپنے نفس کی صفائی سے پاکیزگی سے نہیں شدید محنت کرے مجاہدہ کرے سردی میں کپڑے نہ پہنے اور اپنے اندر کی طاقتوں کو بیدار کرتا رہے غصے پر قابو پا لے کہ کسی حال میں غصہ نہیں کرنا فرض کر لو ناخن کاٹنا چھوڑ دے بیس بیس سال ناخن سخت تکلیف ہو رہی ہے نہیں کاٹ رہا یہ سب اذیتیں جو دینی ہیں نا اپنے آپ کو یہ کر دیتی ہیں نفس کو صاف اور نفس کو جب صاف کرتی ہیں تو وہ اندر سے صفائی ایسی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ شیاطین جنات فرشتے ان کا اثر اس پر پڑتا ہے اور جب اثر پڑتا ہے صفائی کی وجہ سے تو یہ آدمی لوگوں کو بتانا شروع کرتا ہے کہ تمہارے ہاں یہ چیز ہو جائے گی تمہارے ساتھ ایسے ہو جائے گا تمہیں ان قریب دولت مل جائے گی یہ چیزیں ہو جائیں گی شیاطین بتاتے ہیں شیاطین جاتے ہیں آسمان کی طرف اللہ کے فیصلے سننے اللہ کے فیصلے اوپر سے نازل ہوتے ہیں نیچے درمیان میں جب فرشتوں تک پہنچتے ہیں حتیٰ کہ وہ فرشتے جو بادلوں میں ہوتے ہیں قرآن کریم میں بھی آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب حکم نازل ہوتا ہے تو یعنی اس کی تفسیر یہ ہے کہ آسمانوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے فرشتے خوف کے مارے پر مارنے لگتے ہیں اپنے آسمانوں میں کہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا ہے کوئی گھبرا اٹھتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں قرآن میں آئے ماتا کال اربک تمہارے رب نے کیا کہا اور قبل اس کے کہ دوسرے کا جواب سنیں ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ وہ آپس میں خود ہی کہتے ہیں قال الحق جو کچھ بھی کہا سو سچ ہے وہ ولانیج القبیر اللہ کی صاحب بڑی بلند ہے بڑی عظمت والی اتنی حیبت اور روب تاری ہوتا ہے وہ احکامات فرشتے لے کے آتے ہیں نیچے وہ جب نیچے لاتے ہیں تو وہ ملائے جو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آگے بحث کریں گے بہت اچھی بحث ان فرشتوں کو تک پہنچاتے ہیں جو زمین میں اس سارے چین کے دوران کئی کئی شیاطین سنتے ہیں اور جب شیطان سنتا ہے جنات سنتے ہیں یہ اس آدمی کو جا کر دیتے ہیں جس کا نفس صاف ہو گیا ہوتا ہے پاک نہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس نفس کی صفائی کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہے تو ہندو لیکن بات اس نے بڑی زبردست کی بالکل جی نکلی عیسائی ہے سکھ ہے یہودی ہے فاسق و فاجر ہے مسلمان فاسک و فاجر ہے بھنگ پیتا ہے چرس پیتا ہے لیکن جی اس نے فلاں کو کہا اور یہ دو چار باتیں اگر عورتوں میں مشہور ہو جائیں تو پھر تو وہ پکا ہی ولی ہو گیا نا پھر تو اس کی ولایت کے لیے اور کوئی چیز ہی نہیں چاہیے پھر تو لوگوں میں چل تو چل پھر لوگوں کا مجمع لگ جاتا ہے اور اس کے برعکس ایک چیز ہے نفس کی صفائی کی بجائے پاکیز کی اور پاکیز کی حاصل ہوتی ہے اتباع سنت سے اس لیے حضرت مجد الفسانی سر ہندی رحمت اللہ علیہ کا کمال ہے اس معاملے میں کہ انہوں نے کہا دنیا کی جتنی لذات اور تنعمات ہیں اور جتنی مباح چیزیں ہیں سب کو استعمال کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اتباع سنت کو اور تزکیے کو اپنا شعار بناؤ پاک ہو جائے گا اور پاکیزگی جب حاصل ہو جائے گی تو اللہ کے یہاں یہ مطلوب ہے اسی سے نجات ہو جائے گی اس سے جو خواب آئے کوئی کشف ہو کوئی چیز ہو تو ٹھیک ہے نہ ہو تو کیا پرواہ یہ مقام ہے جہاں پر پہنچ کر ایک مومن اور کافر میں فرق پڑ جاتا ہے ایک فاسق انسان کے نفس میں کیونکہ اسے بھی صفائی حاصل ہوئی ہوتی ہے مجاہدے سے اور اس کو صفائی حاصل ہوتی ہے پاکیزگی بلکہ حاصل ہو جاتی ہے اس کو اتباع سنت سے تو اتباع سنت کی وجہ سے جو پاکیزگی اسے حاصل ہوتی ہے اس پہ بھی غیر کے الہام ہوتے ہیں اظہار ہوتا ہے لیکن اس پہ اظہار ہوتا ہے فرشتوں کے ذریعے پھر جنات کا دخل نہیں رہتا پھر فرشتے اس پر چیزیں لاتے ہیں ہاں سمجھنے میں غلطی ہو جائے یہ ہو سکتا ہے سمجھنا کشف کا اور خواب کا اس میں کوئی آگے پیچھے بات ہو جائے تو اور تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ تشریف لے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ اور حاضری ہو رہی ہے بیت اللہ میں اور جب پہنچے تو چیز نہیں ہو سکی صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہ آپ نے تو فرمایا تھا مجھے خواب آیا لیکن وہ خواب جو تھا وہ اگلے سال کے لیے تھا آٹھ ہجری میں جب مکہ فتح ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سال پہلے چھ ہجری میں تشریف لے گئے اور وہاں پہ سلحیہ ہو گئی تو خواب کے سمجھنے میں کبھی کبھی بڑی بڑی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے اور انیس بیس کا فرق آ ہی جاتا ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اجال کو دیکھا خواب میں جنت میں پھر رہا حالانکہ وہ بدر میں مارا گیا تھا کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب آخر کیا معنی رکھتا ہے کہ ابو جہل جنت میں پھر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی تعبیر نہیں دی بس خاموش رہے صرف اتنا فرمایا میں نے اسے دیکھا کہ جنت میں پھر رہا پھر کیا ہوا اس کے بعد اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اکرما رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ابو جہل کے بیٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے خواب کی تعبیر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے دیکھا خواب میں بخاری شریف میں آئی ہے یہ روایت کہ ایک آدمی طواف کر رہا ہے بیت اللہ کا تو میں نے پوچھا یہ کون ہے ان کا یہ دجال ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دجال کو دیکھا ہے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اور فرمایا پھر دوسرا آدمی دیکھا تو لوگوں نے کہا یہ مسیح علیہ السلام اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق دجال کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا پھر اس پہ شراہ جب آئے ہیں حدیث کے تو وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے دجال جب پیدا ہوا تھا یا جب بنا تھا کسی زمانے میں گیا وہ طواف کرنے بیت اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منظر دکھایا گیا کسی نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کا آخری طبقہ جو اکثر طواف کرنے والے ہوں گے وہ اصل میں دجال کی صفات رکھتے ہوں گے دجل کا مطلب ہے نا فریب تو جتنے فریب دینے والے دھوکہ دینے والے حرام کا مال کمانے والے کہنا کچھ کرنا کچھ سب پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر رمضان میں اکثر و بیشتر یہاں جو کچھ مرضی کرتوت کرتے رہے اور فیشن بن گیا ہے کہ ستائیسویں جی بیت اللہ میں حرم میں حرم مسجد نبوی میں حالانکہ درمیان میں ایسی مسئلہ آ گیا کنس کی شروع دیکھو تو فکہ نے لکھا ہے آج سے تین سو سال پہلے کے فکہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نفل حج نہیں کرنا چاہیے اور پھر کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمانوں کی معاشی حالت اتنی کمزور ہو گئی ہے اب وہ پہلے جیسی خوشحالیاں نہیں رہی تو اپنے قرب و جواب میں دیکھے کہ کس کو پیسے کی ضرورت ہے ادارے کیسے قائم ہو سکتے ہیں مفہوم خلاصہ اس بارے کے تو کہتے ہیں یہاں پیسے خرچ کرے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اٹھ کے ہر سال نفل حج پہ چلا جائے تین سو سال پہلے تو کہا کہتے تھے لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ حرام کا پیسہ اتنا آ جائے گا تو اتنی اس کی تعبیر یہ بھی کی گئی ہے کہ سمت کے آخری حصے میں اکثر لوگ جو بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئیں گے ان کے پیسے حرام کے ہوں گے حلال کا جائز کا پیسہ نہیں ہوگا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب ہے اب اس کی تعبیر اور بھی ہو سکتی ہے پتہ نہیں اب کیا ہو کیا چیزیں دجال جب آئے مر جائے پھر پتا چلے کہ اس خواب کا کیا بنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس لیے خواب ہے کشف ہے یہ سب ذرائع ہیں اور ان سب سے آخر پر جو یقینی ذریعہ علم کا ہے وہ وہی ہے بس وہی ایسی چیز ہے کہ اس جیسا علم نہیں ہو سکتا وہ عقل سے ان سب چیزوں سے ماورا ہے اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر جو یقین کا لفظ شاہ فرمایا نا وہ اسی معنی میں ہے کہ یقینی علم جس سے حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کی بڑی مگر عقل دھوکا کھا جاتی عقل کوئی چیز دیکھتی ہے بعد میں پتا چلتا ہے چیز کچھ اور تھی یہ بچے ہیں ان کی عقل کتنی ہے انہیں جھاڑی میں بلی نظر آ جاتی ہے رات کو کہو جا کے دوسرے کمرے سے چیز لے آؤ تو وہ کہتا ہے پتا نہیں وہاں تو ایک سایہ میں نے ایک دن دیکھا تھا بس بڑھا جاتا ہے اس سے پتا ہوتا ہے کیا سایہ کیا چیز کچھ بھی تو تدریج نقل بڑھ گئی نا قطعی حکم کئی مرتبہ نہیں لگایا جا سکتا عقل کچھ کہتی ہے کہ دس سال بعد کیا ہو جائے گا پھر کیا ہو جاتا ہے پھر کیا سے کیا ہو جاتا ہے یقینی چیز علم جو حاصل ہوتا ہے وہ وہی ہے اللہ کی جانب سے اس لیے یہاں پر فرمایا حضرت نے کہ یقینی علم جو حاصل ہوتا ہے وہ مبن الفنون دینیا اور دین کے جتنے فنون ہیں وہ اثاثہ اور ان کی جو اثاث ہے علم اور چیز ہے فن اور چیز ہے علم تو حقیقی اعتبار سے کہتے تھے ان چیزوں کو جن کی بنیاد وہی ہے اور فن کہتے ہیں اس چیز کو جو اس کے سمجھنے تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے منطق ایک فن ہے فلسفہ ایک فن ہے اسی طرح صرف اور ناب یہ فنون میں شمار ہوتے تھے اور علم اصل میں کتاب و سنت میں شمار ہوتا تھا کہ وہ علم ہے اور یہ فنون ہیں جن کے ذریعے اس علم تک پہنچا جاتا ہے جن کے ذریعے پیسہ کمایا جاتا ہے اور فنون اگر انہیں کوئی آدمی صحیح نیت سے پڑے گا اللہ کے یہاں اسے بھی اجر و ثواب ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جتنی قوموں کا ذکر کیا ہے کہ یہ تباہ ہو گئی یہ چیز ہو گئی یہ چیز ہو گئی انہیں بہت سی چیزیں ایسی آتی تھیں جو آج ہم فنون کہتے ہیں لیکن اپنے زمانے کے اعتبار سے انہوں نے اسے بطور علم حاصل کیا تھا مثلاً اللہ تعالی نے قوم سمود اور آگ کے متعلق کہا ہے کہ وہ تباہ ہو گئے برباد ہو گئے اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیجا اللہ نے فرمایا کہ ان کے انبیاء علیہ صلاحت والسلام نے ان سے کہا ہے تو نا تم تراشتے ہو پہاڑوں کو تو پہاڑ کو تراشنا اور اس سے پوری چٹان کا نکال لینا اور اندر کھوکھلا کمرہ پیدا ہو گیا بن گیا اور پھر اس کمرے کے بعد دوسرا کمرہ پھر تیسرا کمرہ پھر اس میں باغ کہاں لگے گا پھر اس میں بیٹھنے کی جگہ کون سی ہوگی اب ہے اس پہاڑ اور ڈیزائننگ انہوں نے اس کی اس طرح کی کہ اس میں نو سو کمرے بنانے ایک ہزار کمرہ بنانا تو یا اللہ کمرے کیسے بنیں گے چھت کتنی ہوگی کتنے فٹ چھوڑ کے پھر اوپر کھدائی شروع کرو گے پھر اس کے بعد سمت کیا ہو جائے گی وہاں پہنچ کے وہاں پہنچ کے پھر آگے باورچی خانہ ہے مثلا وہ کہاں بنے گا بیٹھنے کی جگہ کہاں بنے گی اتنے اتنے بڑے محلات تعمیر کر لیتے تھے یہ اسی طرح تراش تراش کے اور یقینی بات ہے کہ انہیں کم سے کم جیومیٹری آتی تھی حساب کا علم آتا تھا ناپنا تولنا آتا تھا وزن کا پتا ہوگا کہ پتھر کتنے وزن کے ہیں کس طرح نکلیں گے کہاں انہیں لے کر جانا ہے ان سے اور کیا کام لیے جا سکتے ہیں یہ سب چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسے علم قرار دیا ہے وہ ان کے زمانے کا علم تھا تو فنون جو ہیں ان کا بھی ایسے ہی ہوا کرتا ہے کہ اس زمانے میں وہ علم ہوتا ہے لیکن فن کو بھی اگر کوئی آدمی صحیح نیت سے حاصل کرے اللہ کے ہاں اس کا بھی اثر ہے اللہ کے ہاں اس کا بھی ثواب مسلمانوں میں اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں چونکہ اب کرنی بھی نہیں چاہیے وجہ اس کی یہ ہے کہ اب مسلمانوں میں عام علمی بیداری رہی نہیں وگرنہ جب تک مسلمان تابع تھے فتوے کے اور دین پر عمل کرتے تھے بہت بڑی بڑی چیزیں ہوتی تھی کیونکہ مفتیوں کو فکہ کو پتا تھا کہ اس بات کی اجازت انہیں اگر دے دی جائے تو یہ ہمارے تابع ہی رہیں گے ہمارے فتوے پہ نہیں اطمینان دوسرے شہر سے فتوا لینے کی اس پہ اطمینان نہیں کہیں اور چلے جائیں گے رہیں گے دین میں فکہ پہ ایک ایک مرتبہ ایک علاقہ تھا اور وہاں قدرتی آفات نازل ہو گئی تو فکہ نے سن میں یہ فتوا دیا کہ اس سال کوئی قربانی نہ کرو اور انہوں نے کہا اس سے زیادہ مسلمانوں کو پیسے کی زیادہ ضرورت ہے کہ پیسہ یہاں دے دو اور قربانی کو نے کہا نفی نے ان کا کوئی اس سال ضرورت تمہیں نہیں ہے ایسی کہ ہاں جو جی مسلمانوں پہ آفت آئی ہے یہ کہیں زیادہ ہے پیسہ یہاں دو یہاں لوگوں پہ خرچ کرو اب یہ فتوا دیا بھی نہیں جا سکتا دینا بھی نہیں چاہیے وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ دین سے نکل جائیں گے لیکن جب تک علماء کا اثر تھا وہ ان چیزوں کو کنٹرول کر لیتے تھے قابو میں لے آتے تھے اگلے سال انہوں نے فتویٰ یہ دے دیا کہ نہیں اب وہ پیسہ خرچ کرنا جائز نہیں ہے اب پیسہ یہی خرچ کرو قربانی دو تو لوگ کہتے تھے بالکل ٹھیک ہے دین ہے علماء بھی دیندار تھے علم تھا جو وسیع تھا یہی حال فنون کا بھی تھا جس زمانے میں فلسفہ منطق یہ چیزیں آنا شروع ہوئی ہیں اس زمانے میں علماء نے کہا کہ اس علم کو حاصل کرنا ضروری ہے یہ پڑھو واجب ہے جس زمانے میں شہر کے اثرات بڑھ گئے جادو کے اور یہودی اور یہ لوگ جادو کرنے لگے زیادہ تو ادھر سے مسلمان علماء نے کہا یہ علم سیکھو جادو کا کیسے ہوتا ہے کیسے اس کا توڑ ہوتا ہے وہ انہوں نے سکھایا تاکہ کفر کا مقابلہ کیا جا سکے فنون میں بھی مقابلہ کیا جا سکے یہی حال آج کی دنیا کا بھی ہے آج کے معاملات کا بھی ہے اس لیے بڑے معتدل اور بڑے بڑے جو سمجھدار اللہ کے بندے ہیں وہ اپنے حلقے میں کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ تم سب کچھ چھوڑو اور آ کے درد نظامی پڑھ وہ کہتے ہیں کاروبار کر بالکل ٹھیک ہے اسی میں لگے رہو اور اپنے آپ کو درست کرو اس لیے کہ مسلمان تاجر کی بھی ضرورت ہے پیسہ کماؤ مدرسے میں لا کے دو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے ان کی کفالت برداشت کرو یہ تمہارا کام ہے وہ ان کا کام ہے ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے اپنے شعبے میں کام کرو اور دین کے مطابق کام کرو وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کو چھوڑ دو اور آ کر تم مدرسے میں اب داخلہ لے لو اور یہ وہ چیز ہے جس کے لیے بہت مناسب الفاظ اور نرم الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب ہمارے نوجوانوں میں بہت سے ایسے ہیں جو اس دین دنیاوی علم کو چھوڑ دیتے ہیں اس غفلت کی بنا پر کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم پڑھ کے کیا کرنا ہے اور انہیں پھر آگے سے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں چھوڑو یہ تو دنیا کا علم ہے تم آج بینک میں کام کر رہے ہو کیا فائدہ ہے اس کام کا کمپیوٹر میں کیا تمہیں حاصل ہو جائے گا چھوڑو ان چیزوں کو آؤ اللہ اللہ کرتے ہیں آؤ مسجد میں بیٹھ جاؤ نتیجہ یہ کہ معاشرہ جو تشکیل پاتا ہے وہ یہ کہ ہم وکالت کو چھوڑ دیں فاسکوں کے لیے ڈاکٹروں کو چھوڑ دیں سارے طب کے پیشے کو ان کے لیے جو ایک سے ایک بڑا پیسے کا پجاری بیٹھا ہوا ہے اسی طرح ہم کمپیوٹر کے سیکشن کو چھوڑ دیں ان سب نوجوانوں کے ذہن کو نکال کر ہم لے آئیں کہ جہاں بیٹھ جاؤ مسجد میں بس کوئی اور کام نہیں کرنا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ باقی جو شعبے ہیں ان میں بے دین لوگ عام ہو جائیں گے ہمیں اپنے کام کے لیے پھر انہی کے پاس جانا پڑے گا پھر انہی کی منتیں کرنی پڑیں گی فائدہ کیا کیا مثلا ایک لڑکا انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے نقشے بنا لیتا ہے میں اسے کہتا ہوں نقشے بنانا چھوڑو یہ تو دنیا داری ہے کیا کرنا ہے آؤ اجت اللہ ہی بیٹھ کے پڑھا کریں گے روز آ گیا اجت اللہ ہم نے پوری پڑھا دی گھر اخراجات اور کھانے کے لیے کیا ہوگا اسے کہو اللہ پہ بھروسہ کرے بیٹھا رہے کتنے دن عملی زندگی کو دیکھو نا ہوگا کیا اور اب جب مسجد کے ڈیزائن کی ضرورت پیش آئی مدرسے کی پیش آئی تو پھر جا کر کسی ایسے آدمی کی منتیں کرنی پڑی جس کو دین کا ذرا پروانے ہوگا تھا مولوی صاحب نقشہ بنانا ہے تو اتنے پیسے لگیں گے ہے پیسے بسم اللہ آئیے ایک سے ایک بہتر چیز بنا کے دیتے ہیں نہیں ہے پیسے پیسے لے کے آئیے ہی اگر آدمی جس کو ہم نے کھینچا تھا یونیورسٹی سے اگر اسے پڑھنے دیتے اور ہمیں جب ضرورت پیش آئی تھی نقشے کی تو جا کے اسے کہتے کہ بھائی یہ مدرسے کا کام ہے مسجد کا کام ہے کوئی پیسہ نہیں دینا تمہاری صلاحیتیں ہیں وہ پھول کرنی ہے پیسہ ہمارے پاس جتنا ہم لگائیں گے تم اپنی صلاحیت کو لگاؤ یہ دونوں تینوں دس پندرہ آدمی مل کے ایک مسجد بنا لیں گے تو وہ آدمی کام میں آتا اس لیے یہ جو رجحان چل پڑا ہے نا ہمارے یہاں کہ فنون سے لوگوں کو ہٹاؤ یونیورسٹی سے میڈیکل کالج سے اس سے اس سے یہ اس ایئر میں چھوڑ دیا اس نے اس ایئر میں چھوڑ دیا اس نے اس طرح کر لیا اس طرح کر لیا یہ بڑی خطرناک چیز ہے اس پہ چند مہینے پہلے یہ اس کی اب یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہے بڑی خطرناک بات ہمیں تو پڑے جوتے اگر کوئی سن لے اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں یہ چند مہینے پہلے وفاق المدارس میں کراچی سے غالباً غالباً جامعہ فاروقیہ سے ایک مضمون آیا تھا وہ چھپا تھا اس کا خلاصہ یہی ہے جو آپ سے عرض کی ایک آدمی نے بینکنگ کی تعلیم حاصل کی ہے لگا دیے اس نے بیس سال اب اس کی عمر ہو گئی تیس سال پینتیس برس اللہ نے دین کی توفیق دی اب ہم اسے کہیں آج ہی استعفی دے دو کیا ضرورت ہے اسے دو وجہ سے بینک میں کام کرنے دو اسے کہو بھائی اس سے بہتر جاب کی تلاش کرو کہیں مل جائے وہاں چلے جانا حضرت حضرتانوی نبر اللہ مرکز فرماتے تھے دوسری جگہ جا کر نوکری کرے سال چھ مہینے رہے پھر پتہ چل جائے کہ میں یہاں پر چل سکتا ہوں پھر پہلی جگہ پر اتنے محتاط لوگ اتنی احتیاط یہ ایک انسانی زندگی اور معاشرے کو سمجھتے تھے اور ہم کہتے ہیں اس وجہ سے بھی اسے کام کرنے دو کہ فرض کر لو اللہ توفیق دے کسی کو کل وہ اسلامک بینکنگ کرنا چاہے تو معاشرے میں لوگ کہاں سے لائے گا اس کا تجربہ ہے اب اللہ نے دین کی سمجھ بھی دی ہے جو ہی اخبار میں کسی ذریعے سے پتا چلے گا اسے کہ فلاں جگہ اسلامک بینک قائم ہو رہا ہے دو چار ہزار کم مل رہی رنگا کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں اسلامک بینکنگ ہے میں بھی یہاں چلا جاؤں اپنی صلاحیتیں یہاں لوں تو فنون جو ہیں ان میں کوئی پیچھے رہ جائے بھی یہ کیوں یہی چیز ہے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے اتنی زیادہ ترقی کر جاتی ہے کہ جب دماغ فنون کی طرف نہیں چلتے تو سائنٹسٹ کم ہو جاتے ہیں کیمسٹ کم ہو جاتے ہیں کیمسٹ یہ تھوڑے ہیں جو وہ دوائیاں بیچتے ہیں ہمارے عام ہاں محاورے میں کیمسٹ جسے کہتے ہیں لیکن کیمسٹری کا علم کم ہو گیا نا آپ سوچیں اس کا فرق کہاں جا کر پڑا سائنٹسٹ کم ہو گئے سائنسدان رہے نہیں نتیجہ یہ کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ساری کی ساری کافروں کے ہستے چڑھ گئی اور جو بھی بنائیں گے اب وہ کافر بنائیں گے ہم محتاج بیٹھے اگر پتا ہو کہ یہ ملک ہے اور اس کے پاس اٹامک پار ہے سائنسدان اس کے ہیں یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں کون سے چھیڑنے کی ہمت کر سکتا ہے یہ اسرائیل کی جو اتنی زیادہ حفاظت ہو رہی ہے نا اس کے ایک شہر یوروشلم میں نوبل نوبل پرائز جنہیں ملتا ہے دنیا میں جن سائنٹسٹ کو جن لوگوں کو کام کرنے میں ایک مرتبہ کسی ضرورت سے ہم فہرست دیکھ رہے تھے تو یہاں پر اسی سے زیادہ غالباً سائنٹسٹ ہیں اسی سے زیادہ نوبل پرائز ونر جنہوں نے نوبل پرائز حاصل کیا ہے پوری یہودی دنیا ان کی حفاظت کرتی ہے کہ یہ دماغ ہے آپ کے ہاں ایک دماغ آیا ہے ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کا معلوم نہیں کیا معاملہ ہو کیا نہ ہو لیکن یہ کہ وہ ایک آدمی آیا نا نام تو ایک ہی آیا اس کے پیچھے بھی بہت سے ہوں گے یقیناً یقیناً ہے تو ایک نام آیا ہے اس کی وجہ سے دیکھ لو کیا ہو رہا ہے تو جن کے اپنے شہروں میں دسیوں افراد ایسے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں حفاظت کرنی ہے وہ ان کا اثاثہ ہے تو یہ فائدہ ہوتا ہے فنون میں آنے کا جو لوگ جو دماغ ہیں اچھے فنون میں کام کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ بڑھو آگے کام کرو سلوک تزکیہ احسان ایک وہ ہوتا ہے جو عام عوام کے لیے کافی ہوتا ہے حسد نہ کرے غصہ نہ کرے مالی معاملات اپنے درست رکھے اور جو شریعت نے چیزیں کہی ہیں اس کی پابندی سنت موقع اس کی پابندی بس اور ایک سلوک وہ ہے تصوف اور احسان کا حصہ جو مشائق کا خاصہ ہے یعنی ذکر اذکار مراقبات آگے کی چیزیں وہ کہ جتنی محنت لائن میں لگ جاتا ہے کر لیتا ہے اب اللہ کے ہاں پہنچ کر کیا فیصلہ ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے دونوں کی اپنی اپنی خدمات ہیں کس کو خدا کیا مقام دے گا بڑی اچھی بات حضرت نے میں سنائی وہاں الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اور وہاں منظور نوانی صاحب گئے ایک خلیفہ تھے حضرت تھانوی اللہ علیہ کے غالباً عبد الغفور نام حضرت نے بتایا تھا لکھا ہوا ہے دیکھیں گے اگر غلط ہوا تو تصحیح کر لیں گے عبد الغفور ہی شاید بتایا تھا ان کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا غیر معمولی اعتدال دیا تھا ان کی صفات خوبیاں بیان کی پھر فرمانے لگے کہ بھائی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت بڑے مقام کے آدمی تھے اور آپ کے حضرت سے زیادہ مقام تھا حضرت تھانوی رحمت اللہ سے بڑا مقام فلاں کا تھا تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے علم میں ہے اللہ کی قدرت میں ہے کہ کون اس کے زیادہ قریب ہے تو تم کہتے ہو کہ تمہارے شیخ جو تھے وہ میرے شیخ معاشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ سے بڑے تھے تو میری تو تمنا ہے کہ جو میرے حضرت کا مقام تھا حضرت رحمت اللہ علیہ کا اللہ تعالیٰ اس امت کے ہر ہر فرد کو جنت میں وہی جگہ دے جو میرے حضرت کو دی میں میرے حضرت کے درجے میں کوئی کمی تھوڑی آئی ہمیں کیا ضرورت ہے تقابل کرنے کی اور جو آپ کے شہر کا مقام تھا اللہ اس امت کے ہر ہر فرد کو بھی وہ اگر مقام دے دے تو خدا کے لیے کیا مشکل ہے ورنہ اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جس میں تقابل کرنے بیٹھ جاؤں کہ تمہارے حضرت اللہ کے زیادہ قریب تھے یا ہمارے حضرت قریب تھے اللہ کا معاملہ اللہ ہے ساری امت میرے حضرت جیسا مقام پالے تو حضرت کے مرتبے میں تو کوئی کمی آنی نہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ کو کوئی چیز لے کے باقی لوگوں کو تھوڑی ہی دینی ہے <laughs> وہ تو اسے اپنی قدرت سے دینی ہے تو اس کی اس بحث کا کیا فائدہ بالکل یہی بات ہے ایک آدمی سائنس میں کسی فیلڈ میں ترقی کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے اور ایمان پہ موت آ جاتی ہے جو اصل بات ہے اور ایک آدمی اللہ اللہ کرتا ہے اس کی ایمان پہ موت آ جاتی ہے تو دنیا سے ایمان جب سلامت لے گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی آدمی کو جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ مل جائے چار فٹ کی تین فٹ کی وہ پلاٹ جو مل جائے فرمایا یہ تمہاری ساری دنیا سے اور ساتوں آسمانوں سے بڑی چیز تو اس لیے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں نا کہ دینی فنون جو ہیں اور ان کی اساس کی علم حدیث ہے کیونکہ فنون بھی اسی لیے پڑھے اور پڑھے کہ حدیث کا علم حاصل ہو صرف نہ منطق یہ علوم کی جو تقسیم ہے وہ انشاءاللہ آگے ایک جگہ آئے گی پھر عرض کریں گے آپ سے کہ مسلمانوں میں علوم کی تقسیم کیسے ہوتی تھی بڑی تقسیم ہوتی تھی یہ علم حاصل کرنا ہے یہ علم حاصل کرنا ہے پھر اس کی شاخیں ہیں پھر اس کی شاخیں ہیں اس کی شاخیں کیا ہے ایک انجینئرنگ ہے ایک طب ہے ایک موسیقی ہے ایک عروض ہے ایک فلسفہ ہے کیا کیا چیزیں ہیں پھر اس میں کس شعبے میں آنا ہے اس طرح اس زمانے میں مسلمانوں میں وہ افسر نکلتے تھے جن کو آپ آج کل کیا کہتے ہیں سی ایس پی سی ایس پی افسر کہتے ہیں جو مقابلے کے امتحان دے کے آگے آتے ہیں نا اس طرح پورا نظام تعلیم مرتب تھا اور اس میں سے لوگ نکلتے تھے اور انہی لوگوں میں سے پھر بادشاہ اپنے وزیر لے لیتا تھا وہاں وزارتیں ایسے نہیں ملا کرتی تھی کہ اس کی سفارش ہو گئی اس کی سفارش ہو گئی بلکہ بادشاہ کو تو حکومت چلانی ہوتی تھی نا ملک تھوڑا بیچنا ہوتا تھا تو وہ پھر اس کے ذریعے دیکھتے تھے کہ کتنا پڑھا لکھا ہے کس شعبے میں کام کر لے گا اس نظام تعلیم سے پٹواری سے لے کے وزیر اعظم تک آدمی نکل آتے تھے وہ نظام تعلیم ایسا تھا تو وہ آگے آئے گی شاہ صاحب رحمت اللہ جہاں بیٹھ یہ پھر بات کریں گے حضرت فرماتے ہیں علم حدیث ہے جس کے لیے سارے علوم اور فنون پڑھے جاتے ہیں اچھا علم حدیث کیا ہے ارشاد فرمایا کہ النزی یوز کرو جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یوز کرو کہ یہ بیان کیے جاتے ہیں ما صدر من افضل المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ صادر ہوا وہ سب کچھ بیان کیا جاتا ہے افضل المرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل قرار دیا اور اس کی بنیاد قرآن کی وہ آئے ہے کہ اللہ نے فمیتل کر رسول فط اللہ اور رسول ہیں ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر ترجیح دی من من کل اللہ کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا حضرت آدم علیہ والسلام ہے حضرت موسٰ علیہ والسلام ہے حضور عقد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ نے کہا کچھ کے درجات ہم نے بلند کی تو اللہ نے وہ درجات اپنے طرف سے انہیں عنایت فرمائے اب یہ جو لٹریچر آ رہے ہیں نا نیا نیا جس میں خاص طور سے یہ چیزیں آہستہ آہستہ وہ لکھتے جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے افضل ہونا اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملی یہ مل جائے گا کیا ذکر کرے وحید الدین خان صاحب جو کچھ ان کا رسالہ نکلتا ہے رسالہ اور ان کی کتابیں آپ پڑھیں اس میں آپ کو ملے گی یہ جملے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء علیہ صلاح علیہ وسلم سے افضل تھے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے غلط بات ہے قرآن کریم نے جو کہا ہے کہ و ملاباز ہم نے خود بھی عالم والسلام کے درجات رکھے ہیں کچھ کو کم درجے میں کچھ کو ان سے بڑھ کے کچھ کو ان سے بڑھ کے اور احادیث اس پہ بے شمار ہے <clears throat> قرآن نے خود بتایا وہ یہ چیز ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سب سے افضل تھے ہے کیا چیز حدیث تین چیزیں آگے ذکر من قول او فعل او تقریر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فیل اور تقریر حدیث میں حضرت نے تین چیزوں کا ذکر کیا کہ حدیث کہتے کس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو قرار دیا فیل کو قرار دیا اور تقریر کو قول تو آسان ہے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرما دیا یہ کام کرو نہ کرو جو کچھ ارشاد فرمایا قول ہو گیا اور قول جو ہو گیا تو حدیث کا مقام سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے اور آپ تک اچھی طرح سمجھو اس بات کو میرے اور آپ تک پہنچنے میں جو واسطے درمیان میں آئے ہیں ان واسطوں کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو گئی وہ حدیث کمزور پڑ گئی کوئی جھوٹا آدمی درمیان میں آ گیا تو ہم نے کنڈم کر دیا ہم نہیں مانتے اس حدیث کوئی آدمی جھوٹا ہے ٹھیک ہے لیکن فرض کر لو فرض کر لو جس آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا تھا یہ بات کرنا اگلی صدی میں آدمی چھوٹے آگے اس سے اگلی صدی میں آگے ہم نے تو ان رابیوں کی بنیاد پہ کہا نا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے لیکن فرض کرو اس سے واقعی فرمایا تھا تو اس آدمی کے حق میں جو صحابی رضی اللہ عنہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا اور قرآن کی آئے دونوں برابر ہو گئی کتعی چیز ہو گئی اس کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے درمیان تو کوئی واسطہ نہیں رہا آج ہم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث بہت ہی پکی ہے کبھی کچھ بھی آپ کہیں ہم سب اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ یہ رابی درمیان میں ٹھیک ہے امام بخاری رحمت اللہ صحیح کرا دی وہاں بونیکا اللہ صحیح کرا دی فلان یہ ہماری میری آپ کی بحث ہے اس آدمی کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس کے لیے تو اس کا ماننا فرض ہو گیا اس کے لیے تو قرآن کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دونوں چیزیں برابر ہو گئی صحیح ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے یہ ہے وہ بنیاد جس پہ حضرت وکر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں وراثت تقسیم نہیں کر سکتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرما دیا تھا کہ ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں صلاحت وسلام یہ اس میں وراثت نہیں چلتی یہ تو صدقہ ہے یہ تو بیت المال ہے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے قرآن کی آیات پیش کی گئی یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا قرآن نے کہا کہ عورت یا مرد جس کا بھی انتقال ہوگا اس کو وراثت ملنی چاہیے جو باقی اس کے کی ہیں اس میں تقسیم ہوگی مال کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بعد قرآن کریم کی آیت قطعی دلیل تھی یقیناً قرآن نے کہا ہے یہ نصیب عورتوں کا حصہ ہے لرجال رجال نصیب مردوں کا بھی حصہ ہے میں نسائی نصیب میں مقتصب عورتیں اور مرد جو کچھ بھی چھوڑ کے جاتے ہیں دنیا میں ان کی اولاد وارث بنتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا موقف اگر قرآن کی آیت ہے تو ادھر حضرت رضی اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ براہ راست سنا ہوا ہے وہ کیسے اس کی نافرمانی کرتے نافرمانی کرتے تو گار نہ ہو جاتے کیا ہوتا تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو ہم تک پہنچتے ہیں ہم تو راویوں پر بحث کرتے ہیں کتابیں دیکھتے ہیں یہ چیزیں کرتے ہیں جس کو براہ راست فرمایا اس کے لیے تو وہ قرآن کی آئی کی طرح فرض ہو گیا او فیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیل یہ آیا ہے حدیث میں شاہ صاحب رحمت اللہ نے دوسری حدیث کی تشریح کی کہ فیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے بھی حدیث کہیں گے فیل یعنی کوئی کام آپ نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا کوئی کام لے لیں نماز پڑھی یہ ایک کام ہے بتایا قرآن میں نہیں بتایا نماز کیسے پڑھنی ہے پڑھنی ہے قرآن نے نہیں بتایا کہ دونوں سجدوں کے درمیان کتنی دیر وقفہ کرنا ہے بیٹھنا ہے کیا کرنا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر بتایا او تقریر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر تقریر اردو والی نہیں تقریر کا مطلب ہے قائم رکھنا حدیث کہتے ہیں قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل کو اور تیسرا لفظ یہ جو فرمایا نا تقریر تقریر کا مطلب کہ آپ کی بات کو قائم رکھنا نہ تقریر مطلب آپ کا بات کو قائم رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس کام کو منع نہیں فرمایا بس کافی ہے جواب بس دیکھا چپ رہے کافی دیکھ کے فرما دیا ٹھیک ہے تو بھی کافی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا کسی فیل کو اور منع نہ کرنا اس سے یہ دلیل ہے اس بات کی یہ حدیث ہے مثلا تین دن ترابی پڑھائی تو دو دن اور پھر تیسرے دن تشریف نہیں لائے اور جب تیسرے دن تشریف آفری نہیں ہوئی تو اس کے بعد صحابہ کے نام رضی اللہ نے اپنی اپنی پڑھنی شروع کر دی آپ نے فرما دیا اگلے دن صبح رمضان میں کہ میں رات اس لیے نہیں آیا تھا آپ نے فرمایا الفاظ یہ آئے ہیں حدیث میں کہ مجھے پتا چل گیا تھا جو تم حرکتیں کر لے وہ صحابہ رضی اللہ کو بڑا شوق تھا اس نماز کا تو کچھ لوگوں نے آواز کھانسی کی تھا کہ آپ کو پتا چلے ہم انتظار کر رہے ہیں کچھ نے جا کر آہستہ آہستہ ناخن سے دروازہ دستک دی تاکہ پتا چلے ہم لوگ تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم فرمایا میں سب چیزیں سمجھ رہا تھا لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ اللہ کو یہ تراوی ایسی پسند آئی کہ اگر یہ فرض ہو جاتی میری امت میں تو کیا ہوتا صحابہ رضی اللہ عنہ نے خود پڑھی جب خود پڑھنے لگے ایک آدمی آیا ایک حافظ یہاں کھڑا ہے ایک حافظ یہاں اس کے پیچھے چار ہیں اس کے پیچھے پانچ جتنے جتنے لوگ ہو گئے تو آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا صحیح کیا ہے ورنیہ امامات اور جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا ہے یہ ہے تقریر کہ آپ کا قائم رکھنا کسی چیز کو بالکل ٹھیک ہے ارشاد فرما دیا نہ بھی فرماتے تو دیکھ لیا تھا منع نہیں کیا کافی تراوی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہر رضی اللہ عنہ کا تو بس اتنا ہے کہ انہوں نے تمام ان ٹکڑیوں کو یہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی رہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف یہ کیا کہ ایک امام کے پیچھے سب کو جمع کر دیا اس لیے جو یہ کہتے ہیں نا کہ بدعت عمر ہے رضی اللہ عنہ اللہ عمر رضی اللہ عنہ بدت کی بدعت کیا عمر رضی اللہ عنہ عنہ نے کی صحابہ رضی اللہ میں بدعات نہیں تھی یہ اصولی بات ہے وہ تو وہی کچھ کرتے تھے جو کچھ انہوں نے دیکھا رضی اللہ نے اتنا کیا کہ ایک امام کے پیچھے بہت سی جماعتوں کو جمع کر دیا اچھا نہیں لگتا ہے ایک آدمی یہاں کیا مسجد میں قرآن سنا رہا ہے تب ایک کے پیچھے سنا کرو بس یہ کیا ہے انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو برقرار رکھنا یہ ہے تقریر آگے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حدیث کی متعلق جو الفاظ ارشاد فرما رہے ہیں وہ حدیث کی تعریف ہے یعنی تعریف کا مطلب اس کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں وغیرہ اصل میں تو تعریف کی کے قول فعل اور تقریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تینوں چیزوں کے مجموعے کو حدیث کہتے ہیں حدیث اور سنت میں فرق ہے دیکھو حدیث ناطف ہوتی ہے منسوخ ہوتی ہے سنت وہ ہے جو منسوخ نہیں ہوتی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے کام کیا صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا پھر انہوں نے کیا یا نہیں کیا کیوں نہیں کیا بحث ہے اب نہیں کیا ہم نے جان لیا کہ اس فیل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا صحابہ رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا تھا نہیں کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی وجہ آخر ضرور ہے وہ وجہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم اس کام کو نہیں کریں گے حدیثیں آپس میں ایک دوسرے کو منسوخ کرتی ہیں کینسل کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے بہت سی چیزیں ایک دوسرے کو کینسل کر دیتی ہیں ایک حکم ہے یہ کرو ایک حکم ہے نہ کرو کسی تک یہ بات ہے کسی تک یہ بات ہے بڑی اچھی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ نے لکھی جہاں انہوں نے جمعہ کی بحث کی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں تمہیں ہر طرح کے لوگ مل جائیں گے یہ ایک ایسی جماعت ہے جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے یہ ایک ایسی جماعت ہے جو نہیں پڑھتے تھے ایک ایسی جماعت ہے جو تین مرتبہ نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے رکوع میں جانے سے پہلے رکوع سے اٹھنے کے بعد اور تیسری رکعت کے شروع ہونے میں اور یہ ایک ایسی جماعت ہے جو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاتے تھے اور یہ ایسے ہیں جو جنازے میں فاتحہ پڑھتے ہیں اور یہ ایک ایسی جماعت ہے جو نہیں پڑھتے اور ایک ایسی جماعت ہے جو چار تکبیریں کہتی ہیں ایک ایسے ہیں جنہوں نے سات نو تک تکبیریں کہی ہیں یہ سب کے سب افعال انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے ہیں تو ہی صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا ان میں کوئی بدتی نہیں ان میں کسی نے اپنی طرف سے دین میں اضافہ نہیں کیا یہ ہیں احادیث اور حدیث سے سنت کا مقام زیادہ اونچا ہے سنت اس کو کہتے ہیں کہ حدیثوں کو دیکھا ایک مجتہد نے نے اس اس کہا یہ یہ یہ بھی بھی بھی حدیث حدیث حدیث ہے ہے ہے کو دیکھو تو صحیح اصل میں مسئلہ کیا ہے اس نے فیصلہ کیا کہ یہ احادیث اس حدیث کو کینسل کر دیتی ہیں منسوخ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے دور کی حدیث ہے یہ مدینہ منورہ میں آ کے عمل بدل گیا تھا مدینہ منورہ میں سات ہجری تک یہ عمل رہا ہے نو ہجری میں یہ عمل آپ کا تبدیل ہو گیا پچھلی ساری چیزیں کینسل ہو گئی ہے مثلا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا گوشت کوئی اپنے گھر میں نہ رکھے اور اسے تقسیم کرو فقیروں کو دو صحابہ رضی اللہ عنہ نے بہت تھوڑا گوشت رکھا پھر اگندہ سال کو حکم ہو گیا آپ نے فرمایا اچھا دیکھو تین حصے کیا کرو قربانی کے گوشت کے سات ہجری جب آئی تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ تین حصوں میں تقسیم کر کے رکھو اور تقسیم کر دو اور گھر میں نہ رکھو اور دیکھو میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ قبرستانوں میں نہ جایا کرو کن تو نوایتوں کو میں نے تمہیں منع کر دیا تھا فلان اب میں یہ تمہیں کہتا ہوں کہ وہ پابندی ختم ہو گئی غربت اٹھ گئی ہر آدمی قربانی کرنے پہ مدینہ منورہ میں تقریباً قدرت حاصل ہو گئی فرمایا قربانی کا گوشت چاہے رکھو چاہے کھاؤ چاہے دوستوں کو دو جو مرضی کرو تو یہ پہلا حکم جو تھا بعد کے حکم نے کینسل کر دیا فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا قبرستانوں میں نہ جایا کرو الان زوروہا اب جایا کرو اب جاؤ فَإِنَّا تذکر و کمبل سے تمہیں اپنا مرنا یاد آئے گا یہ ہے احناف میں جو بڑے گہرے اور اور اور اور متقدمین تھے ان کی دل وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ وسلم جب یہ کہا نا کہ جایا کرو تو یہاں یہ نہیں فرمایا کہ عورتوں کو منع کر دیا بلکہ فرمایا جایا کرو تو سب کے لیے پابندی تھی سب کے لیے پابندی اٹھ گئی تو جتنی احادیث میں آیا ہے کہ عورتیں نہ جائیں قبرستان میں وہ ساری احادیث اس حدیث سے منسوخ ہو گئی حالانکہ اس حدیث میں آتا ہے لان اللہ اللہ کی لانت ہو قبروں پہ جانے والی ہیں ایسی اور ایسی اور ایسی حنفی بکارا نے کہا ترقی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہے نا کہ اب جایا کرو قبرستانوں میں تو مرد عورت کی پابندی ختم ہو گئی ہم اب روکیں گے عورتوں کو قبرستان میں جانے سے جب ہمیں ڈر ہو کہ جا کر یہ غیر شرعی کام کریں گی اگر شریعت کے مطابق جاتی ہے کوئی بدعات نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو اس جانے کی اجازت ہونی چاہیے بس ٹھیک ہے اپنا متنا بھی یاد آتا ہے کچھ دل کو بھی تسلی ہوتی بھائی کا انتقال ہو یا کسی اور کا کوئی چیز ہو گئی اب وہ ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے کہیں سے آتی ہے قبرستان جانا چاہتی ہے اس کیسے روکا جائے اس کے جذبات ہیں محبت تھی تعلق تھا لے جائیں جا کے قبر پہ فاتحہ پڑی دیکھ لیا نشانی ہے یہ بھائی ہے بیٹا ہے باپ ہے کون ہے بس تو یہ احادیث آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح منسوخ کرتی اور کبھی کبھی حدیث کو منسوخ کرتا ہے خود راوی صحابی رضی اللہ عنہ جنا اس کا عمل یہ ہے وہ چیز جس کے بعد طے ہوتا ہے کہ سنت کیا ہے سنت منسوخ نہیں ہوتی حدیث منسوخ ہوتی مثلا ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ سارا دین اب سیاست کے تابع ہو گیا عقل کے تابع ہو گیا مطلب جو سیاست میں آ جائے ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ کسی طرح کے دین چاہے بگڑ جائے کچھ ہو جائے معاذ اللہ سیاست ایسی غالب آ گئی لوگوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی چچا بڑا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ عنہ اور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تعلقات بھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے تھے موتا میں شہید ہو گئے اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم روئے مسجد نبی میں بیٹھے لوگ تعزیت کے لیے آتے تھے ان کے گھر کے ساری چیزیں اور آپ نے فرمایا میں نے جعفر کو دیکھا اور اس کے پر لگے ہوئے تھے اور وہ اڑ رہا تھا عہد میں صحابہ کے رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ستر اسی طرح متعدد مقامات پر صحابہ رضی اللہ کی شہادت چلو عہد کو چھوڑ دو اس کی کچھ اور توجہ کر لیتے ہیں سراہتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود ہیں کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی غائبانہ جنازہ کی نماز آپ نے نہیں پڑھا اب تو سیاست ہے نا تو غائبانہ جنازے یہ حنفی بھی پڑھتے ہیں عجیب حالت ہے ان کی بھی حضرت وکر رضی اللہ عنہ اور تمن رضی اللہ عنہ کا دور ہے کسی ایک آدمی کا غائبانہ جنازہ ان لوگوں نے نہیں پڑھایا ایک لے دے کے حضور اقدس صلی اللہ وسلم زندگی میں دو آدمیوں کا غائبانہ جنازہ ہوا ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ معاویہ ابن ابو سفیان نہیں یہ تو بات تک رہے ہیں رضی اللہ عنہ اور تھے ایک صحابی رضی اللہ یا ان کا جنازہ پڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور یا جنازہ پڑھایا نجاشی کا ان احادیث کو لے کر اب لوگ کہتے ہیں جی غائبانہ جنازہ بھی غائبانہ جنازہ آیا کہاں اللہ کے بندو یہ تو بتاؤ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نجاشی کا انتقال ہوا ہے نو ہجری میں حضرت ابو رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے سات ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا دیا حضرت ابو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ابو حریرا رضی اللہ عنہ کا اپنا انتقال اٹھاون انسٹھ ہجری میں ہوا ہے گویا اس جنازے کے پچاس سال بعد بھی وہ زندہ رہے ہیں اور اس پچاس سال میں رضی اللہ نے ایک بھی غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا انہیں شوق نہیں تھا نیکیاں کرنے سوچے آدمی کہ پچاس سال الب الحر رضی اللہ عنہ زندہ رہے ہیں جنہوں نے خود حضرت نجاشی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ پڑھا ہے اللہ صلی اللہ علیہ کو غائبانہ جنازہ پڑھاتے دیکھا ہے وہ پچاس سال خود نہیں پڑھا اس لیے یہ احناف کا جو موقف ہے نا کہ ہر وہ حدیث جس پہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عمل نہیں کیا ہم عمل نہیں کریں گے یہ بہت مضبوط بات وہ کہتے ہیں اور کمال کی بات ابن حمام نے اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں نے لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کے اصول کیا طرف کو کہ ثواب حاصل کرنے میں شریعت پہ عمل کرنے میں ہم سب سے زیادہ پوری امت سے زیادہ شوق انہیں تھا ان کی تو زندگی موت کا مسئلہ تھا نہیں کیا سب سے زیادہ شوقین تھے اس کے باوجود انہوں نے کسی حدیث پہ عمل نہیں کیا تو ہم نہیں کرتے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا حضرت رضی اللہ عنہ کے پوچھے کہ حضرت آپ نے جب غائبانہ جنازہ دیکھا ہے پچاس برس آپ حضرت حیات ہیں کوئی جنازہ نہیں پڑا رضی اللہ مدینہ منورہ سب کو اطلاع پہنچی ہوگی اور علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اہل مدینہ نے کوئی غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا اہل مکہ نے کوئی نہیں پڑھا صحابہ رضی اللہ عنہ سب کے سب تھے حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاعات مصر اور ادھر اور ادھر سارے عالم اسلام میں آفت پہنچی کہ خلافت تبدیل ہو گئی کہیں یہ اعلان نہیں ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ غائبانہ جنازہ پڑھو اس لیے صحابی رضی اللہ عنہ جب اپنی حدیث پر خود عمل نہ نہ کرے روایت پہ ہم نہیں کہتے یہ سنت اسے نہیں مانا جا سکتا کیوں نہیں عمل کی آخری مثال اس کی دوں یہ قول اور تقریر حضرت نے تین حدیث کی قسمیں کی یہی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کے عمل سے ثابت ہوتا ہے یہ سنت کیا ہے حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے جب کتا کسی کسی جان برتن میں منہ ڈال دے تو سات مرتبہ دھویا کر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ابو ریہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کتے نے کسی چیز میں برتن میں منہ ڈال دیا ان کا تین مرتبہ دھو لو یہ کافی ہے حنفی فکہ نے کہا خود فرماتے ہیں کہ سات مرتبہ اور جب فتوے کا وقت آیا تو فرمایا تین مرتبہ تو ہمیں کیا ضرورت ہے سات مرتبہ کا فتوا دینے کی ہم بھی تین ہی پہ فتوا دیں گے وجہ اس کی یہ کہ کم سے کم معیار یہ پتا چلا کہ تین مرتبہ دھونے سے برتن پاک ہو جاتا ہے سات مرتبہ کو جو فرمایا تو یہ تاکید کے لیے ہے مبالغے کے لیے بہت اچھی طرح بہت دل کے سے دور کرنا ہے چلو سات مرتبہ دھو لو وغیرہ تین مرتبہ برتن دھونے سے پاک ہو جائے گا کیونکہ اگر تین مرتبہ دھونے سے نہ پاک ہوتا تو تب رضی اللہ نے سات مرتبہ کیوں نہیں حکم دیا انہوں نے تو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا مسئلہ کہ سات مرتبہ دھو دیا کرو پھر عمل کا وقت آیا تو تین مرتبہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتے تھے کہ جو روایت میں بیان کر رہا ہوں سات مرتبہ کی وہ اعلیٰ درجہ ہے نہ تین درجے میں تین مرتبہ دھونے سے بھی پاک ہو جائے گا تو اس لیے جب حدیث صحابہ رضی اللہ عنہ کے یہاں آتی ہے نا اور صحابہ رضی اللہ عنہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے کیا کرتے ہیں وہ پھر آناف کہتے ہیں کہ اب دیکھو اب اس کے بعد مجتحد کے بعد آتی ہے مجتحد ان تمام احادیث کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ پہلا کون سا عمل ہے آخری کون سا عمل ہے اچھا آخری عمل یہ ہے وہ کہتے ہیں یہ سنت اس لیے سنت اور حدیث میں فرق ہے اسی لیے بزرگوں نے اپنا نام اہل سنت رکھا تھا اہل حدیث نہیں رکھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حدیث تو کوئی مذہب کا نہیں پاتا وہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی سنت وہ جم گئی ہے اور اسی لیے یہ سارے محدثین کہتے ہیں کہ ہم نے امام ونیفا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا سب سے زیادہ جس علم پر وہ بحث کرتے تھے اور سب سے زیادہ شوق تھا جس علم کا اور ہر ایک سے پوچھتے تھے کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل بتاؤ کیا ہے ایسے نہ ہو کہ ہم آخری فعل کی بجائے کسی پہلے فعل پہ عمل کر لیں تو کوئی غلط بات ہو جائے آخری فعل کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود اسی فکر میں بخاری نے بھی باپ باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل کیا تھا آخری فعل کیا تھا اس کا مطلب پہلی ساری حدیثیں منسوخ ہو گئی کی بھی ایک مثال دوں بحث یہ چلی کہ کتنی مرتبہ قرآن پڑھنا چاہیے سال میں مہینے میں مختلف حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اجازت دے دی تھی تین مرتبہ پڑھ تین دن میں ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیا کرو سات دن میں پڑھ لیا کرو ہر مہینے پڑھ لیا کرو جو ہر مہینے قرآن کریم ایک مرتبہ پورا پڑھ لے یعنی روز ایک پارا اس کے لیے حدیث میں بڑے فضائل آئے چالیس دن کی بھی روایت آئی ہے تین پاؤ روز پڑھ لے تو چالیس پڑھے کتنا کوئی طے شدہ بات ہونی چاہیے نا کہ کم سے کم اتنا پڑھ لے یہ مسئلہ جب حنفی کو کہا کیا آیا نا تو لکھا ہے کہ سال میں دو مرتبہ قرآن کریم کا پورا پڑھنا یہ سنت موقع ہے اب ان سے پوچھو انہوں نے فتوا کان سے لیا انہوں نے کہا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے جو رمضان تھا اس آخری رمضان میں دو مرتبہ قرآن جبریل امین کو سنایا اور دو ہی مرتبہ سنایا تو آپ کا آخری فیل بجت ہے آخری فیل دلیل ہے تو ساری احادیث آپ اس کا جو مرضی ٹھکانا رکھیں کہ بہت اچھی بات ہے تین دن میں پڑھ لو سات میں پڑھ لو مہینے میں چالیس دن میں ساری آئی حدیث کی فیس دیں مگر فتوا آخری فیل پہ اور آخری فیل یہ ہے کہ دو مرتبہ سنا اور دو مرتبہ سنا تو یہ ہے مسئلہ کہ حدیث آپس میں ایک دوسرے کو منسوخ کرتی رہتی ہیں آپ ترمزی اٹھا کر دیکھیں نا بخاری اٹھا کر دیکھیں کتنی مباحث ہیں یہ حدیث کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے مگر سنت جو ہے وہ مجھ ہی بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ یہ آخری فیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بس اس پہ قائم